فی صلا مخاش اپنی نمازوں میں خوشی و خدو اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا ایک رنگ اپنے اوپر چڑھانے والے اور عن الغو لغو لغویات سے اعراض کرنے والے اور ولدین زکوٰۃ فاعلون اور بڑی پابندی اور امانت و دیانت کے ساتھ زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کر دینے والے یہ تین اوصاف یہاں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں چوتھا وصف یہ ہے کہ بلدین حمل فروج ہی محافظ کہ وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور پوری زندگی اس منحج پر قائم رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت الفردوس کے فائدے موجود ہیں دین اسلام نے بطور خاص پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے اور یہ دین اسلام کے بالکل مبادیات میں شامل ہے ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا ہرقل کا مقصد یہ تھا کہ یہ روم کا والی کہ جس شخصیت کا خط میرے پاس آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے احوال معلوم کر سکوں چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تجارت کی غرض سے شام میں موجود تھے بلا لیے گئے ہرقل کے دربار میں پیش کیے گئے اس نے نبی السلام کے بارے میں آپ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کی ایک سوال یہ بھی تھا کہ مادہ امروں کو کہ یہ شخص تمہیں کیا حکم دیتا ہے اس کی تعلیمات کیا ہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بنیادی طور پر کیا اس کی تعلیمات ہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہ یقول او عمد اللہ وطرو کو ما یعبد آباؤ کو کہ اس شخص کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جس جس کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے ان سب کو چھوڑ دو شرک سے یکسر گریز کرو اور سچی اور خالص توحید کو اپنا لو وہ یہ امرون بسولا تھی بس صدقتی صدقی بر وسلہ اور اس شخصیت کی تعلیمات یہ ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو صدقہ اور زکوٰۃ دو سچ بولو سچائی کے منہج کو اختیار کر لو ولافاف اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرو وسیلہ اور سیدھا رحمی رشتوں کو جوڑو نہ کہ انہیں توڑنے کی کوشش کرو یہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ دین اسلام کے مبادیات جن میں یعنی عفت کی زندگی پرہیزگاری تقوا اور پاک دامنی کی زندگی بطور خاص مذکور ہے تو یقیناً پرہیزگاری اور ورع تقوا اور افاف کی زندگی بسر کرنا یہ دین اسلام کے بنیادی احکام میں شامل ہے اور وہ انسان انتہائی قابل تعریف ہے جس کی زندگی اس برا اور افاف پر قائم ہو جو فواہش و منقرات اور زنا جیسے فعل بد سے مکمل گریز کرے اور تقوا کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو اس مقام پر یہ چوتھا وصف اہل ایمان کا مذکور کہ بلدین لفروج محاف کہ وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہوں اور معاشرے میں عفت کی زندگی بسر کرتے ہیں ہر ایسے مقام سے گریز کرتے ہیں جو زنا اور بدکاری کے اسباب کتابیں دینے والے ہوں اور پاک دامن رہنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں تو جنت الفردوس کی وراثت کے لیے اس مقام کو بار بار پڑھتے رہنا اور پھر یہ چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے میں یزمن لی بیما بین اور اجلئی وما بین اللہ ہی عزم اللہ الجن کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دو وعدے میرے ساتھ کر لے اور ان کی ضمانت دے دے اور پھر ان دونوں ضمانتوں پر مستقل قائم ہو جائے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک ماں بین اللہ یہ دو داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی حفاظت کر لے فضول گوئی سے پرہیز کر لے اور اس طرح کنٹرول کر لے کہ اس زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شرعی میزان پہ پورا اترتا ہو زبان کی حفاظت کی ضمانت اور دوسرا ماں بہن رجلئی ہے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی حفاظت جو شخص مجھے یہ دو زمانتیں دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ پیارے پیغمبر کا وعدہ ہے اور ایک عظیم شان خوشخبری ہے ان دو چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت نہ صرف یہ کہ جنت کی ضمانت ہے بلکہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس شخص کے اگلے سارے مرحلے آسان کر دے بالخصوص میدان معاشر جو ایک ہی دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت اللہ رب العزت جس شخص کو آفیت اور راحت عطا فرما دے وہ یقیناً خوش نصیب انسان ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب آئے تم جو فی دل ہی یوم لا دلہ اللہ دلو سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت روز قیامت حشر کے میدان میں اپنے سائے میں لے لے گا انتہائی راحت اور لطافت سے بھرپور سایہ اس کو عطا فرما دے گا ان میں سے ایک انسان راج الدایت ذات و منصب امبا جمال فقال انی اللہ جس شخص کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اسے ٹھکرا دے یہ نوجوان اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوگا اس ایک عظیم الشان کردار کی بنا پر اللہ رب العزت اسے حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچا لے گا اور اپنے سائے تلے اسے بٹھا دے گا جگہ دے گا اور یہ دن بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا یہ تقوا کا بھرپور مظاہرہ ہے جس کی نظیر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے جنہیں بڑی ہی خلوت میں دعوت گناہ دی گئی تھی اور دعوت گناہ دینے والی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مصر کی ملکہ تھی مال و دولت اور خاندانی مجاہد کے ساتھ آپ نے معاذ اللہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان نہ ہو ربی احسن اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ کے ارتکاب سے اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ ظالم جو ہے وہ فلاح پا ہی نہیں سکتے معنی یہ معصیت یہ زنا جو ہے یہ ظلم ہے اپنے اوپر ظلم ہے جس کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے خاندان کے ساتھ ظلم ہے اور پھر ایک مسلم معاشرے پر ظلم ہے یہ معصیت ظلم سے بھرپور ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا فلاح پانے والا انسان وہی ہے جس کو اللہ رب العزت اس معاشیت سے بچائے رکھے یوسف علیہ صاحب السلام کو یہ دعوت دی گئی بڑی تنہائی میں حسن جمال اور شباب تنہائی ہر چیز میسر تھی اللہ تعالیٰ کی ابتلا بھی تھی امتحان بھی تھا جو مشاہیر ہوتے ہیں جو سچی شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہیں اس آسمان کے چمکتے دمکتے چاند بننا چاہتے ہیں انہیں یقیناً اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو تقوا کے منہج پر قائم کرنا ہوگا تبھی اللہ رب العزت انہیں سچی اور قابل تعریف شہرت بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کے دراجات سے بھی نوازتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالی نے آگے چل کر انہیں ملک مصر کی بادشاہت بھی دی اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دی لیکن ایک امتحان کے بعد ایک کڑی آزمائش کے بعد یہ بڑی سخت آزمائش ہے اور سرخرو ہونے والا اللہ کے ہاں بڑے اونچے دراجات کا مستحق ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کفل نامی کفل اس کا نام تھا ذوالکفل بھی یہ نام آتا ہے جو اپنے وقت کا تاجر تھا اور بڑا ہی مالدار تھا اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت میں مبتلا تھا اس پر فریفتہ تھا اس خاتون کو ایک بار رقم کی ضرورت پڑ گئی ساٹھ دینار اس نے کفل سے ان دیناروں کا سوال کیا تو اس نے کہا میں تمہیں یہ دے دوں گا لیکن پہلے ایک شرط ہے اسے پورا کرو وہی معصیت اور گناہ کی شرط زنا کی شرط وہ خاتون بہت ہی مجبور تھی اس پر آمادہ ہو گئی رات کا وقت طے ہوا اس کے کمرے میں پہنچ گئی اور اللہ کی حد پامال ہونے کا وقت آ گیا وہ خاتون رو پڑی اور کہا کہ اتق قلعہ کفل اللہ سے ڈر جا اور اللہ کی حد کو نہ حق پامال نہ کر اس رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے یہ جملہ کفل کی جو اندرونی کیفیت تھی اس میں ایک انقلاب بپا کر گیا وہ کانپ گیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کو ساٹھ دن دے کر روانہ کر دیا اور اس معصیت سے یکساں گریزاں ہو گیا حالانکہ تنہائی اور سارے مواقع میسر تھے مگر اتق اللہ اللہ سے ڈر جا اللہ کا خوف یہ ایسا دل میں جاگزین ہوا کہ اس معصیت کے راستے میں دیوار بن گیا اور کفل اپنے اس گناہ سے بعد آ گیا اس خاتون کو روانہ کر دیا کفل معاشرے میں ایک گناہ گار کے طور پہ معروف تھا ایک بدکار کے طور پہ معروف تھا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا کسی کو کانو کان خبر نہیں اس کمرے کی تنہائی اور تاریخی میں کیا انقلاب بپا ہوا ہے مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت کا محافظ ہے صبح جب کافی وقت گزر گیا اور کفل کمرے سے باہر نہ آیا تو لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کا انتقال ہو چکا تھا میت پڑی ہوئی تھی مگر دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا الفاظ میں لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ کفل رات اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دی اس کے سارے گناہ معاف کر دی یہ ہے تخوا اور ورع اور عفاف کی زندگی کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے اور سامنے موجود گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی عزت کا بھی نگہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت الفردوس کی وراثت کے فائدے بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام ملک کے مصر کی بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہو گیا اس کی محبت اور پیار بھی مل گئی تو یہ اس ورا اور افاف کی زندگی کا فائدہ ہے ہمیشہ عفت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس انتہائی خطرناک قسم کی معصیت سے گریب اختیار کرنا یہ فلاح کے لیے ایک لازمی پروگرام ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جناب جاب بن سمورا رضی اللہ عنہ کی روایت سے دراصل وہ نبی اسلام کا ایک طویل خواب ہے آپ سو رہے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خواب دکھانے کا فیصلہ فرمایا اب خواب میں جبیل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور برسخی جہاں کے کچھ مناظر دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے یہ سارا آپ خواب دیکھیں بہت سے منظر دکھائے گئے ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک برتن ہے جیسے دیگ ہوتی ہے جس کا پیٹ بہت ہی چوڑا وسیع و عریض اور اس کا منہ انتہائی تنگ تھا اس برتن میں جہنم کا الاؤ روشن ہے اور بہت سے مرد عورتیں اس میں داخل ہیں اور جل رہے ہیں بالخصوص وہ آگ ان کی شرم گاہوں کو جلا رہی اور ان کی چیخیں بلند ہو رہی نبی اسلام وہاں ٹھہر گئے فرمایا کہ سبحان اللہ ما زمبو ہا ان کا کیا گناہ ہے یہ کون لوگ ہیں تو جبیل امین نے فرمایا ہا و زبانی یہ مرد عورتیں کار تھے یہ زانی مرد ہیں اور زانیہ عورتیں جن کو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اسی برزخی زندگی میں پکڑ لیا اور انہیں اس خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور یہ عذاب کوئی سال دو سال کے لیے نہیں بلکہ الا یوم یہ عذاب قیامت تک ان کو ملتا رہے گا یہ پیٹ چوڑا اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اللہ رب العزت اس تعداد کی پرواہ کیے بغیر سب کو اس عذاب میں جھونک دے گا اور منہ تنگ اس لیے ہے تاکہ کوئی باہر نکل نہ سکے اور اسی برتن میں ایک گھٹن کے ساتھ اور جہنم کی آگ کے ساتھ پڑے رہیں اور جلتے رہیں اور یہ عذاب ان کی شرم گاہوں کو جلائے گا خاص طور پہ کیونکہ یہ جزا عمل کی جنس میں سے ہے جیسی تم نے حرکات کی ہیں ویسی ہی سزا تم کو لاحق ہوگی تو یہ ایک عجیب نصیحت آموز ایک حدیث ہے جس میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو لوگ زنا جیسی معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں جبکہ فلاح پانے والے وہ وہی لوگ ہیں جو پاک دامنی اور عفت کی زندگی بسر کرے نطفے کا اخراج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت کے راستے میں ہو غلط اور باطل راستے میں نہ ہو ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس معصیت سے گریز کرنا اب حد ضروری ہے ایک زانی کو مشرق انسان سے تشریح دی گئی بلکہ زنا کا ذکر شرک کے سیاق میں ہوا ہے کیونکہ بہت سے احوال مشترک ہیں ایک مشرق انسان غیر اللہ کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی حقیقی معبود تک رسائی نہیں ہوتی اور وہ اپنے انہی شرکا میں سرگرداں رہتا ہے صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام اس طرح ایک زانے انسان بھی اپنی بہیمی خواہشات کی تسکین کے لیے ہر وقت کسی گناہ کے راستے کا متلاشی رہتا ہے اور اس کی افکار انتہائی پریشان کن اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ جس طرح توحید کی اساس ہے اس طرح اللہ عزت کی اطاعت کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو باور کرا لے کہ فلاح کا راستہ عفاف کے ساتھ ہے اور پاک دامنی کے ساتھ ہے جبکہ زنا کا راستہ بڑا خطرناک ہے اور یہ خطورت اس کی سزا سے مترشے ہوتی ہے سب سے بہترین سزا رجم کی سزا ہے ایک انسان کو آدھا زمین میں گاڑا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں اور پورا قبیلہ طائفہ وہاں موجود ہو پتھر مارنے میں اور کوئی دل میں نرمی نہ ہو بلکہ شدت اور سختی کے ساتھ اسے پتھر مارے جائیں اور اس وقت تک مارے جائیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے یہ بڑی بھیانک سزا اس عمل کے بھیانک ہونے کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے اور ترسا ترسا کے مارا جائے کوئی عمل بھی بڑا بھیانک ہے اور بڑا خطرناک ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا اس معصیت کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا نبی علیہ السلام کے ایک صحابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ دین اسلام کے آغاز میں اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ میں جو شخص مسلمان ہو جاتا تو اہل مکہ قریشی اسے قید کر دیتے اور اس کو تکلیفیں دیتے یہ شخص بلا کا طاقتور تھا اور بڑا ذہین و فتح جب اسے ایسے کسی مسلمان کی طرح ملتی تو رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل ہوتا اور اپنے بھائی کو اس مسلمان کو کفار کی حراست اور ان کے چنگل سے آزاد کرا کے لے آتے اسی طرح ایک شخص کی اسے خبر ملی رات کی تاریخی میں مکہ میں داخل ہوا دیواروں کی اوٹ میں چھپتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا ایک خاتون نے اسے دیکھ لیا اناک نامی خاتون نے اور یہ اناق وہ خاتون ہے جس کے اس کے ساتھ تعلقات تھے وہ اس پر فریفتہ تھی اور اس کی طاقت اور جوانی کی معترف تھی جب اسے مرسد نظر آیا بڑا خوش ہوئی اور اس نے مرسد کو دعوت گناہ دی کہ آؤ پرانی یادیں تازہ کریں مرسد نے کہا اے اناخ میرے تو تمہارے درمیان ایک جملہ حائل ہو چکا ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں نے اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کر لیا ہے اور میں اس کی اطاعت پر کاربن رہوں گا ان اللہ قد حرم الزنا جو دعوت تم دے رہی ہو زنا ہے یہ زنا کی دعوت ہے اور اللہ رب العزت نے زنا حرام کر دی لہذا یہ اسلام کی قبولیت اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرے تمہارے بیچ حائل ہو چکا ہے حالانکہ وسائل اسباب تنہائیاں ہر چیز میسر تھی مگر یہ اللہ کا خوف دین کی استقامت توحید کی محبت کہ اللہ رب العزت جس کا کلمہ جس کی توحید کا اقرار کیا ہے اس نے زنا حرام کر دی تو اللہ تعالیٰ کو ماننے اس پر ایمان لانے کا عملی تقاضا یہی ہے کہ جو اس نے حکم دیا ان کو پورا کیا جائے اور جس جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جایا جائے ورنہ اللہ کو ماننے کا معنی کیا ہے ایک شخص اللہ کو مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ اس کا فرمان ہے عقیم الصلاح نماز قائم کرو تو اس نے اللہ کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے احکام اور عوامر کو مانو اور جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جاؤ اور یہی مرسد کی زندگی کی ایک بڑی اہم دعوت ہر شخص کو لمحہ فکریہ دیتی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے تمہارے بیچ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حائل ہو چکا ہے اگر پہلے تعلقات تھے تو کلمہ پڑھنے سے قبل تھے اب میں نے اللہ کو مان لیے اس اللہ نے زنا حرام کر دی لہذا میں یہ دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتا ہاں مدینے لوٹوں گا اللہ کے پیارے پیغمبر سے نکاح کی بابت پوچھوں گا اگر نکاح کی اجازت مل گئی تو نکاح کر لوں گا لیکن جب مدینے پہنچ کر نبی علیہ السلام سے معلوم کیا یہ پورے قصے کی آپ کو خبر دی تو اللہ تعالیٰ کی وہی آ گئی کہ چونکہ وہ خاتون ثانیہ ہے بد کردار ہے اور بد کردار عورت کسی پاک دامن مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتی زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں اور پاک باد عورتیں پاک باد مردوں کے لیے ہیں یہ چونکہ ایک رضیل عمل ہے یا تو اللہ رب العزت نے اس نکاح سے بھی روک دی اور یہ در حقیقت صبر استقامت اور دین پر قائم رہنے کی وہ ایک خوبصورت داستان ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت اور غلامی قبول کر لینے کے بعد اس معصیت سے بچنا اس کے اسباب سے گریز کرنا ادحد ضروری ہے ہاں شریعت متحرہ میں توبہ کا راستہ موجود کسی شخص کی زندگی اگر معصیت میں گزری یا اس فعل شریع کا وہ ارتکاب کر بیٹھا تو اس کی توبہ کا راستہ موجود اسلامی حکومت ہوتی اللہ کی حدود نافذ ہوتی تو اس کی توبہ کی شکل یہ تھی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے رجم کر دیا جائے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی پشت پر سو کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے لیکن چونکہ اسلامی حدود یہاں قائم نہیں ہے تو بندہ خفیہ طور پہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کر لے اس کے دروازے کو دستک دے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا یادین آمن ایمان والو سچی اور خالص توبہ کر لو سچی اور خالص توبہ کا معنی یہ ہے اس گناہ سے مسلسل مستقل گریز کر لو عملاً چھوڑ دو اور دل میں اس گناہ کے تعلق سے ندامت ہو اب تک جو اللہ کی حد پامال کی ہے اس میں شرمندگی ہو ندامت ہو خجالت ہو آمدن اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے سچا عزم کر یہ توبت النسوح کی شرائط اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کل یا عبادی اللہ اشرف حسین اللہ تخن رحمت اللہ میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یا پھر جميعا اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تو توبہ کا راستہ موجود ہے جیسے مائز اسلم نے توبہ کی مائز اسلم سے گناہ کا صدور ہوا زنا کا ارتکاب ہوا اللہ کے بارے پیغمبر کے پاس آ گیا توحر میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے مجھے پاک کر دیجیے جب گواہی کے سارے تقاضے پورے ہو گئے تو پیارے پیغمبر نے شرعی حد قائم کرنے کا حکم دے دیا اور پتھر مار رجم کی سزا کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ ان کی توبہ تھی اور توبہ بھی اللہ نے ایسی قبول کی کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اورانا ما اصل اسلم جنت کی نہروں میں غوطے کھار اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہد اسلم کا منظر دکھایا وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو پاک اور صاف کر دیا اسی قسم کا واقعہ اس دی عورت کا جس سے اس حرکت کا ارتکاب ہو گیا بڑی نجامت اور خجالت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوئی وہی تو طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے مجھے پاک کر دیجیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اعراض کیا منہ پھیر لیا وہ دوسری طرف آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم سود نہیں کما تھرد تو مائز آپ مجھے مائز کی طرح لوٹانا چاہتے ہیں مائز نے بھی آ کر کہا تھا میری مجھے پاک کر دی اور آپ نے منہ پھیر لیا مجھ سے بھی آپ منہ پھیر رہے ہیں کیوں مائز کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس تو ثبوت موجود ہے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس میں ایک حرام بچہ پل رہا ہے اقرار اور اعتراف کر لیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے بچے کو پیدا ہونے کی ایک مہلت دی جب یہ پیدا ہوگا پھر اللہ کی حد قائم کریں گے بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آ گئی بے قرار مجھے پاک کر دے مجھے پاک کر دے فرمایا کہ بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے نکھ داشت کی ضرورت جب روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر اللہ کی حد قائم کریں گے جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو اللہ کے پیارے کے پاس پہنچ گئی روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا اور وہ کھا رہا تھا کہا کہ یار رسول اللہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ روٹی کھا رہا ہے اب تو مجھے پاک کر دیجیے تب رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حد قائم کرنے کا حکم دیا اور وہ قائم ہو گئی آپ کو خبر دی گئی آپ اٹھے جنادے کے لیے امیر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم اور تسلی علیہ وحی فاجرہ اس زانیہ عورت کا جنازہ آپ پڑھیں گے فرمایا کہ عمر اس کو ذہنی مت کہو تاب توبتا لو تابہ سبعون من اہل مدینہ لباس یہ تو ایسی توبہ کر گئی اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینہ کے ستر گناگاروں میں بانٹی جائے تو اس ایک عورت کی توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے اور اس ایک عورت کی توبہ کی بنا پر ستر جہنمی جنت میں داخل ہو جائے یہ ایسی توبہ کر گئی اور مائ تسلیمی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لقت تاب لو لوتابہ صاحب لباس کہ یہ ایسی توبہ کر چکا ہے کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس خور ہے لوگوں کو ٹیکس لگاتا ہے دین اسلام میں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا امر ہے اسے وصول کرو زکوٰۃ میں سارے امور کا تحفظ مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیکس لگاتا ہے ہر چیز پہ ٹیکس لگاتا ہے فرمایا کہ یہ حاکم بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ مائل اسلم کی توبہ کی بنا پر اسے بھی معاف کر دیتے اگر ایسا حاکم بھی توبہ کر صاحب مفت اس کا ایک معنی یہی ہے کہ ایسا حاکم جو اپنی پبلک پر ٹیکس لگاتا ہے دوسرا معنی وہ شخص جو بتہ خوری کرتا ہے اسلحے کے زور پر لوگوں سے پیسے چھینتا ہے اور اموال چھینتا ہے وہ بھی صاحب مکس ہے اور بڑا ظالم ہے میں نے ایسا حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے یا ایسا شخص جو بھتہ خوری کرتا ہے ان دونوں کا یہ عمل زانی کے زنا سے بڑا ہے بڑا بدحیبت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زنا کے عمل کو ان دونوں کے اس عمل کے مقابلے میں چھوٹا قرار دی تو باہر کیف اہل جنت بلکہ جنت الفردوت کی وراثت اس عظیم فضیلت پر قائم ہے کہ بلدین حمل فروج ہیں حافظ ہو یہ متقی لوگ مومن لوگ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس پر گفتگو انشاءاللہ جاری ہے اللہ پاک ہمیں عفت پرہیزگاری ورع تقوی اور پاک دامنے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد للہ وسلات والسلام علیہ رسول اللہ وبعد تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کر دیجیے اللہ رب العزت سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور خاص طور جن ساتھیوں نے اپیل بھیجی اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفاء کامل فرما دے اور عفیت کی زندگی عطا فرما دے آج جمعے کی نماز کے بعد ایک جنازہ غائبانہ بھی ہے امریکہ میں ہمارے ایک جماعتی ساتھی سلیمان ان کا انتقال ہو گیا انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ان کا جنازہ غیبانہ ادا ہوگا اس میں شریک ہوں اور آج کا اعلان جو ہے یہ ماہد القرآن الصوریہ ایک مدرسہ جو